کیا فرما تو علماء مسئلے بارے میں کہ سعودی عرب میں وطر کی نماز دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر لیتے پھر تیسری رکعت کے لیے دوبارہ نیت کرتے یہ یعنی وطر جو ہے وہ ایک رکعت پڑھی جاتی سنی اس کی دلیل اہل حدیث حضرات اور امام شافعی ان کے یہاں وطر ایک ہمارے یہاں وطر تین ہے اس کی بنیادی حدیث ستہ میں یہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک وطر پڑھتے کچھ لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آئے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا یہ امیر معاویہ کو کیا ہو گیا یہ وطر کی ایک نماز ایک رکت پڑھ رہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ان کو کچھ مت کہو وہ صحابی رسول ہیں کاتب وہی ہیں اول العظم صحابہ کرام علی مردوان میں سے وہ جو کرتے ہیں کرنے اب اہل حدیث حضرات کہتے ہیں دیکھا آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی اس کو اوکے کر دیا وہ پڑھتے ہیں تو پڑھنے دو اب آئیے یہی دلیل ہمارے امام اعظم کی بھی ہمارے امام اعظم کی دلیل یہ ہے اگر وطر ایک تھی تو یہ صحابہ کرام شکایت لے کر کائی کے لیے گئے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس وہ تو ایک صحابی تھے نا جو وطر ایک پڑھتے تھے مگر یہ پوری جماعت حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس گئی کہ حضرت امیر معاویہ کو سمجھاؤ یہ تو وطر ایک پڑھتے ہیں ان کا ان کو پڑھنے دو تو معلوم ہوا کہ ان کا وطر ایک پڑھنا یہ امیر معاویہ کا عمل تھا اور پورے صحابہ کا عمل یہ تھا کہ وطر تین پڑھی جائے اگر وطر ایک ہوتی تو صحابہ ان کی شکایت لے کر امیر معاویہ کی خدمت میں نہیں آتے یہی حدیث ہماری بھی دلیل